ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کو جانتا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اسے وہ خوب دیکھ رہا ہے